فيها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يشر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

اللہ عالمی اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کے کما اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانے اللہ العالمین کی مخلوقات اللہ العالمین نے اپنے محبوب بندوں کی نشانی بنائی تھی نکل رہا الذين يذكرون الله قياما کیا عظیم یہ ذریعہ اللہ یہ غلط اللہ تعالیٰ کی چاہیے باہیں نظر پیٹ جی پیدا کر کے کیا سلا دے گا بیٹھا ہوا نو سے مل جائے گا ہمارے کچھ کے گرم کو ادا کرائے جو پریشان کو ان کی پریشانی کو بیمار کے جو بیمار ہے جو پورے